اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے تباہی ہے اور اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے ہیں